السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کچھ تھوڑا سا ریلیکسڈ ہوئے کیونکہ کافی حد تک آڈیٹنگ پڑ چکے اب کم از کم اتنی تسلی ہے کہ اگر ہمیں کسی چھوٹی موٹی اینٹی کے آڈٹ کے لیے بھیج دیا جائے تو ہم کچھ نہ کچھ تو آڈٹ کر ہی لیں گے ہے نا ایسی بات کیونکہ ہم سسٹم اپروچ آف آڈٹ کو پڑھ چکے اور آج ہم شروع کرنے لگے ہیں ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ جو ٹیسٹ آف کنٹرول کی باتیں آج سے پہلے تک کے لیکچر میں ہم نے کی وہ سسٹم اپروچ تھی کہ ایک سسٹم جو کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کو ویلیوٹ کیا جاتا ہے اور اس کنٹرول کو پھر ٹیسٹ کر کے ایک ایویڈینس حاصل کیا جاتا اس ایویڈینس کو حاصل کر کے آڈیٹر اب یہ اندازہ لگاتا ہے کہ نیکسٹ اپروچ کیا ہونا چاہیے آڈیٹ کرنے کی کیونکہ اب نیکسٹ اپروچ جو ہے وہ ویریفیکیشن کی اپروچ ہے ویریفیکیشن مینس کریدنے کی اپروچ ہے پہلے اس نے کریدا نہیں تھا بات کو پہلے اس نے سمپلی کنٹرول جو پروسیجرز تھے ان کو ٹیسٹ کیا تھا اور پہلے آڈیٹر نے دیکھا تھا کہ جو کنٹرول آبجیکٹوز ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں اور کنٹرول پروسیجرز جو اپنائے جا رہے ہیں کیا وہ درست طریقے سے اپنائے جا رہے ہیں پہلے اس نے سمپلی یہ دیکھا تھا اب اگر تو وہ کنٹرول پروسیجرز ٹھیک اپنائے جا رہے ہیں تو آڈیٹر از کوائٹ سیٹسفائڈ کہ ٹھیک ہے اگر یہ ایک میرے ججمنٹل بیسڈ سیمپل پر مبنی جو کچھ انفارمیشن ہے اس کو میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے اس کے کنٹرول کو وہ درست ہے تو باقی بھی درست ہی ہوں گی لیکن پھر بھی وہ اگر سیٹسفائی ہوتا ہے ایون دین وہ ویریفیکیشن میں ضرور جاتا ہے اب ویریفیکیشن میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز کو اپنانا اور آپ ماشاءاللہ سے بات جانتے ہیں کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز میں شامل ہیں test of control and analytical procedures اب یہ test of control and analytical procedures جس کو کہ میں آج ویریفیکیشن اپروچ کہہ رہا ہوں یہ صرف اس لیے اپنائے جاتے ہیں تاکہ ہم وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اسرشنز موجود ہیں مختلف لیول پر ان کے بارے میں ویریفیکیشنز حاصل کر سکیں کہ وہ درست ہیں اور کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں موجود نہیں ہے ان کی ٹروتھ کو ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں موجود اسرشنس کی ٹروتھ کو ہم ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سچی ہیں وہ درست ہیں ان میں کسی قسم کی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی فراڈ نہیں ہے کوئی ایرر نہیں ہے ایڈورٹنٹلی اور ان ایڈورٹنٹلی ڈاکیومینٹس جو ہیں وہ غلط نہیں بنائے گئے سو so, اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانے لگے لائک like ہم اگر کسی انوائس کو پک کریں گے لائک like اسٹیشنری کی پرچیز کی بات ہے ہم دیکھیں گے جی کہ اس منتھ میں اسٹیشنری کی پرچیز کو ہم ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ڈیٹیل سے اس کی وہ انوائس کو چیک کریں گے اس کی کیلکولیشن ایک ایک کیلکولیشن کو چیک کریں گے پھر اس کی ہم ریکارڈنگ چیک کریں گے بک آف اوریجنل انٹری میں وہاں سے اس کی پوسٹنگ چیک کریں گے اس کے اسٹیشنری کے اپنے اکاؤنٹ کی کاسٹنگ چیک کریں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ہم ڈیٹیلس اب چیک کرنے جا رہے ہوں گے یہاں پر ابھی ویریفیکیشن اپروچ کی باتیں مزید آگے کرنے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں جو آلریڈی میں کر چکا ہوں پچھلے چند ایک لیکچرز میں میں آلریڈی آپ کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کر چکا ہوں لیکن میں ذرا آپ کو ریکال کروانا چاہ رہا ہوں یہ باتیں ریکال کرنے کے بعد پھر ہم ویریفیکیشن اپروچ کے مطابق آڈٹ کریں گے مختلف ایریاز کا سو so اس میں پہلی بات جو میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کرنی ہے کہ ویریفیکیشن کس طریقے سے کی جاتی ہے وہ ویریفیکیشن پروسیجرز کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انسپیکشن ایک طریقہ کار پڑھا تھا جیسا کہ ابھی میں آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا کہ ہم انوائسیز کو دیکھتے ہیں اسے انسپیکٹ کرتے ہیں فزیکلی ہم ویریفائی کرتے ہیں انوینٹری کو جو چیز پرچیز کی گئی ہے اس چیز کو فزیکلی دیکھتے ہیں کہ اس کا ایگزٹینس موجود ہے یا نہیں inspection of the documents as well as the physical existence as well as the records خود سے انسپیکٹ کرنا خود سے جانا دیکھنا خود سے وہ چیز منگوانا ڈاکیومینٹس کو منگوانا فائلز منگوانا ان کو ریڈ کرنا ایگریمنٹس کو منگوانا ان کو اسٹڈی کرنا منٹس آف دا میٹنگس کو منگوانا ان کو دیکھنا کہ جی ان میں یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں ڈفرینٹ میمورینڈمس آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوتے ہیں وہ یوز وہ منگوانا اگر اس کے اوپر بیس کر کے کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی ہیں ان کی انسپیکشن سو ویریفیکیشن اپروچ میں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ٹیسٹ آف آڈیٹس پڑھے تھے کہ آڈٹ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں آڈیٹ پروسیجرز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ان آڈٹ ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم نے آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ آڈٹ ایویڈینس کیسے حاصل ہوتا ہے ان پروسیجرس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے جس میں کہ انسپیکشن ایک پروسیجر تھا پھر انسپیکشن کے بعد نیکسٹ پروسیجر آتا ہے آبزرویشن اب یہ آبزرویشن کا جو پروسیجر ہے مینلی تو یہ بھائی ٹیسٹ آف کنٹرول کا ایک پروسیجر ہے کہ ہم ٹیسٹ آف کنٹرول میں آبزرویشن کی بات کرتے ہیں کہ آبزرو کیا جاتا ہے سسٹم کو واک تھروز کے ذریعے سے اور ادر وائز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے پراپرلی فالو کیا جا رہا ہے یہ ہم باتیں اصل میں ڈیٹیل سے پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں اس لیے ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات نہیں میں کرتا لیکن بہرحال یہ جو آبزرویشن کا پروسیجر ہے یہ سبسٹینٹیو پروسیجرز میں بھی اپلائی کیا جاتا ہے یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ میں بھی آبزرویشن کو ایک خاصی اہمیت حاصل ہے لائک انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو کرنا کہ انوینٹری کاؤنٹ ہو رہی ہے آڈیٹر کی ٹیم ادھر موجود ہے آبزرو کر رہی ہے کہ جو انوینٹری کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیش کاؤنٹ اس کی آبزرویشن سو سبسٹینٹیو پروسیجرز میں بھی یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈیٹ میں بھی آبزرویشن کو ایک اہمیت حاصل ہے اور ہم آبزرویشن کے ذریعے سے کئی آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر رہے ہوتے ہیں ویریفیکیشن اپروچ پر بھی نیکسٹ چیز جو اس کے اندر ڈسکس ہوتی ہے وہ ہے inquiry inquiry means to seek knowledge from the knowledgeable persons یعنی کہ ہم نالج حاصل کر رہے ہیں نالجیبل جو ادھر پرسونل موجود ہیں ان سے اب سبسٹینٹو پروسیجر کے لیول پر یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ کے اندر اس کی خاصی اہمیت ہے کہ ہم لائک بیڈ ایٹس ہیں بیڈ ایٹس کے بارے میں ہم انکوائر کر رہے ہیں بیڈ ایٹس ایک ہمارا ایکسپینس ہے ہم انکوائر کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ سے کہ جی فلانے ڈیٹرز کو کیوں بیڈ ایٹس کے طور پر ریکگنائز نہیں کیا گیا یا فلانے ڈیٹرس کو کیوں بیڈرس کے طور پر ریکگنائز کیا گیا اب وہ ہمیں سیٹسفائی کریں گے کس پر بیس کر کے ایج ڈیٹ انالیسز پر بیس کر کے وہ ہمیں ایج ڈیٹ انالیسز دے دیں گے کہ جی یہ ڈیٹرز جو ہیں ان کو تو ابھی پندرہ دن ہوئے ہیں ہم نے چیزیں سیل کی ہم ان کو کیسے بیڈ ڈیٹس کے طور پر ریکگنائز کر لیں اور یہ فلانے ڈیٹرز جو ہیں ان کو تو چھ مہینے گزر چکے ابھی تک پیسے نہیں دیے نارملی ایک ہفتے میں پیسے دے دیا کرتے ہیں بیڈ ہو گئے یا کوئی اور اس کے اوپر جو مضبوط ایویڈنس ہوگا وہ ہمیں وہاں سے انکوائری کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا سو انکوائری بھی ویریفیکیشن اپروچ کے اندر ایک خاصی اہمیت کی حامل یہ ایک پروسیجر ہے ہمارا انسپیکشن آبزرویشن انکوائری اور اسی طرح سے کمپیوٹیشن کیلکولیشن یعنی کہ کمپیوٹ کر رہے ہیں کوئی چیز آپ کمپیوٹ کر کے فگر آؤٹ کر رہے ہیں لائک ڈیپریسن ایکسپینس اب آپ کو ریٹ پر بیس کر کے کیلکولیشن کرنا پڑ رہی ہے انکم ٹیکس کی پروویژن ایک ریٹ پر بیس کر کے ایک فگر کو قوانین کے مطابق انکم ٹیکس لا کے مطابق ٹیکسیبل انکم ڈٹرمن کر کے اس پر ریٹ اپلائی کر کے آپ کو ٹیکس ایکسپینس کمپیوٹ کرنا پڑ رہا ہے کوئی انشورنس کلیم اس کو آپ کمپیوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ لاس ہوا اور اس لاس میں سے اتنا جو ہے وہ ہم نے کلیم کیا اس کو انشورنس والوں نے ایڈمٹ کیا اور یہ جو ہے انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا یہ ہمارا لاس ایکسپینس آؤٹ ہو گیا سو so, کمپیوٹیشن بھی ایک اہم پروسیجر ہے جو کہ ہم ویریفیکیشن اپروچ پر اپناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر ہم آڈیٹ ایویڈنس حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور نیکسٹ جو ہمارے پاس بہت اہم پروسیجر موجود ہے وہ ہے اینالیٹیکل پروسیجر اب یہ اینالیٹیکل پروسیجر کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں آج سے کوئی اباؤٹ کوئی آٹھ دس لیکچرز پہلے کی بات ہے اینالیٹیکل پروسیجر بنیادی طور پر ایک ریشو انالیسز ہے اور یہ سبسٹینٹو پروسیجر کا ہی حصہ ہے ٹیسٹ آف کنٹرول میں نہیں آتا یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ میں ہم اس اینالیٹیکل پروسیجر کو لے کر آتے ہیں اب اس کے ذریعے سے آڈیٹر مختلف اینالسز پر بیس کر کے ایویڈینس حاصل کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو پروسیجرز ہیں as as I have told you earlier well کہ فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں نان فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں نمبر آف امپلائیز کتنے ہیں پچھلے سال کتنے تھے اور پروڈکشن ہمارے پاس پچھلے سال پر امپلائی کتنی تھی اور اس سال پروڈکشن پر امپلائی کتنی ہے پروڈکٹیوٹی ہماری پچھلے سال کتنی تھی اس سال پروڈکٹیوٹی کتنی ہے یعنی کہ کاسٹ پر یونٹ پروڈیوسڈ ہماری لاسٹ ایئر اور اس سال کی آپ کمپیئر کر لیں ایون اپنے اس سال کو آپ اسی سال کی دوسری کمپیٹیٹر سے کسی دوسری اینٹی کے ساتھ کمپیئر کر لیں اس سے آپ کو ایویڈینس حاصل ہوتے ہیں آڈیٹر زیادہ انالیٹیکل ہو جاتا ہے اور زیادہ بات کو کریدتا ہے ویریفائی کرنے کے لیے ویریفیکیشن اپروچ اب یہ ڈفرینٹ اپروچ جو میں نے آپ کو بتائی انسپیکشن ہے آبزرویشن ہے انکوائری ہے کمپیٹیشن ہے اور یہ اینالٹیکل پروسیجرز ہیں یہ ساری اپروچز میں سے کون سی اپروچ اپنانی ہے آپ نے کون سی اپروچ نہیں اپنانی یہ it's a matter of judgment depends upon the size of the entity as well سکتا ہے کسی اینٹی میں آپ زیادہ اینالیٹیکل نہ ہو سکتے ہو انکوائریز کی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو باتیں ویسے ہی آپ کے سامنے اپرنٹلی موجود ہوں تو بہرحال اٹ ڈپینڈس اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے کون سی اپروچ اپنانی ہے اپروچ ڈفرینٹ آپ کے سامنے موجود ہیں اب ان اپروچز کے ذریعے سے آڈیٹر آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے جو کہ سفیشنٹ اپروپریٹ ہونا چاہیے یہ باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آج جو باتیں ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ پچھلے کچھ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو جسٹ ایک سمرائز کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ جب میں ویریفیکیشن اپروچ کی باقاعدہ بات کر رہا ہوں کسی ایک ایریا میں تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں اور انہی پچھلی باتوں میں ایک بات تھی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے لیول پر ایسرشنس کی مختلف ایسرشنس کی مختلف پرومسز کی مختلف فیکٹس کی اب وہ ایسرشنس جو تھی تین لیولز پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی ہوئی تھی ایسرشنس کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر ہوتی ہیں اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر ہوتی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو موجود ایسرشن ہیں کلاسز آف ٹرانزیکشن کے بارے میں اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں اور اینڈ ڈسکلوزرس کے بارے میں وہ ایسرشنس ہوتی ہیں اب ان لیول پر ایسرشنس کیا ہوتی ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں like assertions about classes of transaction and events for the period under audit اس میں پہلی یعنی کہ کلاسز آف ٹرانزیکشن سے متعلق پہلی اثرشن جو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ occurrence in transaction and events کی کہ جو ٹرانزیکشن اینڈ ایونٹس ہمیں ریکارڈ ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں بکس آف اکاؤنٹس کے اندر وہ اکر ہوئی تھیں وہ ہیپن ہوئی تھیں یہ ایک ایسرشن ہے کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سیلریز پانچ لاکھ روپے پے کی اس سال یہ واقعی پانچ لاکھ روپے کی سیلریز اس سال میں ادا کی گئیں یہ ٹرانزیکشن واقعی ہوئی ہم نے ریپیئر کروائی واقعی ریپیئر کروائی ہم نے الیکٹرسٹی بل پے کیا واقعی ہم نے الیکٹرسٹی بل پے کیا تو اس کا اکر ہونا ایک ایسرشن ہے پھر کمپلیٹنیس کے جتنی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی جا چکی ہیں یہ کمپلیٹ ہیں یعنی کہ کچھ رہ نہیں گئی تمام کی تمام ٹرانزیکشن ریکارڈ کی جا چکی ہیں پھر ایکوریسی کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہیں اپنی کریکٹ اماؤنٹ پر ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں کلاسز آف ٹرانزیکشن کے ریفرنس میں ہم دیکھ رہے ہیں نا ایکوریٹلی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں صحیح اماؤنٹ کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں یہ ایسرشن ہے کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ اس سال میں دس لاکھ روپے کا الیکسٹی بل ہے تو وہ ٹھیک ہے پھر کٹ آف کہ اس سے آگے جو ہم نے ٹرانزیکشن آگے کی ٹرانزیکشن اس سال سے متعلق نہیں ہے اس سال سے متعلق جو تھی اس سال میں ہم نے ریکارڈ کر دی ہوئی یہ ایک اثرشن ہے کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر اور پھر کلاسیفیکیشن کہ جس کلاس سے اس ٹرانزیکشن کا تعلق ہے اسی کلاس میں اس کو ریکارڈ کیا گیا میجر کلاسفکیشن آپ جانتے ہیں کہ فائیو ہیں ایسٹس ہیں لائبلٹیز ہیں ہیں اور انکمز ہیں اور پھر ایکسپینس میں فردر کلاسیفیکیشنز اگر کی جائیں تو پروڈکشن سے متعلق ہیں سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن سے متعلق ایکسپینس ہیں ایڈمنسٹریشن سے متعلق ایکسپینس ہیں فائنینشیل ایکسپینس ہیں انکم ٹیکس ایکسپینس ہے اب یہ ایکسپینس کی فردر ہیں سو so, ایسرشن ہے کہ جی جو چارجز ہیں وہ واقعی کی کلاس میں ہی لکھے گئے جو اسٹاف سیلریز ہیں وہ واقعی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز کی کلاس میں ہی لکھے گئے یہ ہماری ایسرشن ہے سو یہ ڈفرینٹ کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر ہیں جن کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کیا یہ واقعی جو ایسرشن ہیں درست ہیں کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر فالو کر رہے ہیں نا ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول میں اتنی باریکیاں نہیں دیکھی تھیں ٹیسٹ آف کنٹرول میں ہم نے کیا دیکھا تھا انٹرنل کنٹرول ایگزٹ کرتا ہے اور جو کنٹرول پروسیجرز ہیں کیا وہ کنٹرول آبجیکٹوس کو حاصل کرنے کے لیے اور کنٹرول آبجیکٹو پورے ہو رہے ہیں اور وہ کنٹرول پروسیجرز کیا ٹھیک ٹھیک امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں تھا اگر وہ ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کام درست ہی ہوا ہوگا ایک ججمنٹل بیسڈ ہم نے سیمپل لے کر وہ کام کیا تھا لیکن اب تو ہم کرید رہے ہیں اب تو ہم فیکٹس حاصل کر رہے ہیں کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر آپ کے سامنے ابھی تمام یہ میں نے بتائیں ان کے بارے میں اب آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہے ہم نے اور نیکسٹ ایسرشن جو ہیں وہ اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر ہیں کہ وہ اکاؤنٹ بیلنس جو ہیں کیا ایگزٹ کرتے ہیں وہ ایسٹس وہ لائبلٹیز وہ آنرس اکویٹی کی باتیں جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں کیا وہ ایگزٹ کرتی ہیں یا نہیں ایک ایسٹ ایگزٹ ہی نہیں کر رہا ہم نے اس کو شو کیا ہوا ہے تو یہ ایسرشن ہے کہ جناب یہ ایگزٹ کرتی ہیں اگر اس کو بیلنس شیٹ میں شو کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ ایک اکاؤنٹ بیلنس لیول کی اسرشن ہے کہ جناب یہ ایگزٹ کرتی ہے اب آڈیٹر نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی ایگزٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے اس اسرشن کو ویریفائی کرنا یا اس اسرشن کے لیے ویریفیکیشن پروسیجرز کو اپناتے ہوئے آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنا ٹھیک ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنی ہوئی ہے کا مطلب ہے کہ یہ اسرشن موجود ہے اس کے اندر کہ یہ اکاؤنٹ بیلنس ایگزٹ کرتا ہے پھر نیکسٹ اسرشن ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کی اب رائٹس اینڈ اوبلیگیشن مینس ہمارے جو ایسٹس بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور جو لائبلٹیز ہمیں بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں وہ ہماری اوبلیگیشن ہے یہ ہماری ایک ایسرشن ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ بھائی کیا واقعی ہماری اوبلیگیشن ہے کسی اور کی اوبلیگیشن ہم نے اپنی بیلنس شیٹ میں لگا دی ہے یہ واقعی ہمارا اپنا ایسٹ ہے یا کسی اور کا ایسٹ ہم نے اپنی بیلنس شیٹ میں شو کر دیا تو اس ایسرشن کے بارے میں ہم اب ویریفیکیشن اپروچ کو اپناتے ہوئے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کریں گے پھر نیکسٹ ایسرشن ہمیں اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر نظر آتی ہے کمپلیٹنیس کی جن جن ایسٹس لائبلٹیز اور اکویٹی کی آئٹمس کو ریکارڈ ہونا چاہیے تھا آل ہیو بین ریکارڈ کوئی رہ نہیں گئی تمام کو ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کمپلیٹنیس یہ ایک ایسرشن ہے وہ جو کہ مینجمنٹ اس لیول پر کرتی ہے کہ جی ہم نے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں تمام بیلنس کو شو کر دیا جو کہ شو ہونا چاہیے تھے اور جو بیلنس شو نہیں ہو رہے وہ شو نہیں ہونا چاہیے تھے یہ اسرشن ہے اس کے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسا بیلنس ہے جو کہ واقعی ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں شو ہونا چاہیے تھا جو شو نہیں ہو رہا یا کیا کوئی ایسا بیلنس ہے جو کہ شو ہو رہا ہے اصل میں شو نہیں ہونا چاہیے تھا اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا کہ اکاؤنٹ بیلنس لائبلٹیز اور اکویٹی کے ریفرنس میں ہوتے ہیں وہ جو کیری فارورڈ ہوتے ہیں اور جنہوں نے اگلے سالوں میں جانا ہوتا ہے تو وہ بیلنس جو اس سال کے ہیں وہ شو ہو چکے ہیں یہ اسرشن ہے اس کے بارے میں ویریفیکیشن حاصل کرنی ہے اب ہم نے پھر نیکسٹ اسرشن اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر آتی ہے ویلویشن اینڈ ایلوکیشن کے بارے میں کہ جن ویلوز پر ان ایسٹس لائبلٹیز اور اکوٹی کی آئٹمس کو نظر آنا چاہیے تھا یہ وہی ویلوز ہیں یہ ٹھیک ویلوز پر میئر کی گئیں یہ غلط نہیں ہے اب یہ ایک بہت بڑی اثرشن ہے کہ جی میں اگر کہہ رہا ہوں کہ پچیس کروڑ روپے کی یہ مشین ہے تو واقعی پچیس کروڑ روپے کی مشین ہے اب اس کے بارے میں آڈیٹر ویریفیکیشنز کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی پچیس کروڑ روپے کی مشین ہے یا نہیں وہ پھر انوائسز دیکھے گا اور اس کی ویلیویشن وغیرہ دیکھے گا ری ویلیو ہوئی ہے تو ویلیوئرز کو پھر جا کے اپروچ کرے گا اور وہ تمام کے تمام وہ پروسیجرز اپنائے گا کہ جس سے یہ چیز واقعی ویریفائی ہو جائے جس سے کہ اس کا audit evidence sufficient appropriate audit evidence حاصل ہو جائے کہ اس کی ویلیو ٹھیک ہے اب جی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ایسرشن جو کہ ہے پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوئرس کے بارے میں اب یہ پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوئرس کے بارے میں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی ایسرشن اس کو پہلے سمجھ لیں کہ پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوئرس کیا چیز ہے دیکھیں کمپونیٹس پانچ ہوتے ہیں ابھی میں آج کے لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف بھی کروں گا جن میں بیلنس شیٹ ہے انکم اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹمنٹ آف چینجز چینج ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے اور نوٹس ہیں اب اس میں جو اسپیشلی نوٹس ہیں وہاں پر ہم کچھ ڈسکلوئر دیتے ہیں ڈسکلوئر کے بارے میں میں کچھ موٹی سی اگر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم لائک ڈیپریسن ایکسپینس کو تو انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھ دیتے ہیں لیکن ڈیپریسن میتھڈ کیا استعمال کیا گیا اس کے بارے میں ہم ڈسکلوئر دیتے ہیں ڈیپریسن ریٹ کیا تھا اس کے بارے میں ڈسکلوئرز دیتے ہیں سو so, یہ ڈسکلوئرز جو ہیں وہ ہم جو بھی دیتے ہیں وہ ایک ایسرشنز ہوتی ہیں لائک like, وہاں پر ڈسکلوئرز کے لیول پر ہماری ایسرشنز کیا ہوتی ہیں اکرنس سب سے پہلی ایسرشن ہے کہ وہ جو ہم ڈسکلوئر دے رہے ہیں جس انفارمیشن کے بارے میں وہ انفارمیشن واقعی اکر ہوئی لائک میں ڈیپریسن کی بات کرتا ہوں ڈیپریسیشن ایکسپینس کے طور پر واقعی انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج کیا گیا جس کے بارے میں یہ ڈسکلوئر ہے این آر وی کے رائٹ ڈاؤن کی بات کر لیں انوینٹری کو جو رائٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے این آر وی پر وہ واقعی ہم نے اس سال میں انوینٹریز کو این آر وی پر رائٹ ڈاؤن کیا جس کا یہ ڈسکلوجر بنتا ہے events occurring after balance sheet date کے بارے میں ڈسکلوجر کی بات کر لیں واقعی اس سال میں ہمارے بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بعد کے کچھ ایونٹس ایسے ہیں جن کو کہ ڈسکلوز کیا جانا چاہیے وہ اکر ہوئے ان کا یہ ڈسکلوئر ہے سو so, مختلف ایونٹس ٹرانزیکشنز کچھ ایسی ہوئیں جن کے بارے میں ڈسکلوئر موجود ہے یہ ایک ایسرشن ہے ہماری کہ یہ اکر کرتی ہیں یہ چیزیں ان کا یہ ڈسکلوئر نیکسٹ اس ڈسکلوئر کے لیول پر ہوتی ہے کمپلیٹنیس کی کہ یہ جو ڈسکلوئر ہم نے دیا یہ کمپلیٹ ہے ان اٹ سیلف اتنا ہی ڈسکلوئر بنتا تھا یہ ہماری ایسرشن ہے اب آڈیٹر اس کو چیک کرے گا کہ کیا واقعی انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق اس کا ڈسکلوجر اتنا ہی بنتا تھا جتنا انہوں نے دیا یا کیا کمپنیز آرڈیننس 1984 کچھ مزید بھی باتیں اس کے بارے میں ڈسکلوز کرنے کو کہہ رہا ہے جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی کیونکہ آڈیٹر نے فائنلی رپورٹ کیا دینی ہے یہی کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو ہیں کمپلائی کرتی ہیں ریکوائرمنٹس جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ کی ہیں اور جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ہیں لہذا جو ایسرشنز ڈسکلوجر کے لیول پر ہیں ان کو پھر آڈیٹر ویریفائی کرتا ہے نیکسٹ ایسرشن اس کمپلیٹنس کے بعد آتی ہے کلاسیفیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈیبلٹی اب وہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں ڈفرینٹ کلاسیفکیشن ہیں وہ پراپر ہیں یہ ایک اسرشن ہے پریزنٹیشن کے ریفرنس میں اور انڈرسٹینڈیبل ہے اب اس کے بارے میں بھی آڈیٹر پھر ویریفیکیشن اپروچ کے تحت آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے کہ واقعی کیا یہی کلاسیفیکیشن ہونا چاہیے تھی لائک like کیا پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس میں تو نہیں کلاسیفائی کر دی گئی کیا سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس ہمارے پروڈکشن کاسٹ میں تو نہیں شامل کر دیے گئے کیا پروڈکٹ کاسٹ اور پیریڈ کاسٹ کی تمیز کی گئی لائک like انوینٹری کی کیلکولیشن کے ریفرنس میں میں بات کر رہا ہوں اور اسی طرح کی ڈفرینٹ کلاسفکیشن جس میں کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی کلاسفکیشن بھی آ جایا کرتی ہیں ریونیو ریکگنیشن کے ریفرنس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر کیش ہم نے ایڈوانس میں ریسیو کیا تو that should be recognise as liability not as revenue so ان کلاسیفیکیشن کے بارے میں پھر آڈیٹر جو ہوتا ہے وہ ویریفیکیشن اپروچ کے تحت ایویڈینس حاصل کر لیا کرتا ہے یہ پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوجر کے لیول پر ایسرشنس ہیں پھر نیکسٹ جو اس میں ایسرشن ہے وہ ایکوریسی اینڈ ویلویشن کی ہے کہ اب وہ جو ہم ڈسکلوجر دے رہے ہیں کیونکہ فائنینشیل امپیکٹس بھی بعض کا دکھائے جاتے ہیں نا کہ وہ جو آئی ایس ٹین کے مطابق events occurring after the balance sheet date کے فائنینشیل امپیکٹس ہیں ان کا ہم جو ڈسکلوجر دے رہے ہیں اس فائنینشیل امپیکٹس کی کیلکولیشن جو ہے وہ ایکوریٹ ہے یہ ایک ایسرشن ہے کہ جی ہم نے بالکل ٹھیک ایکوریٹلی ان کے فائنینشیل امپیکٹس ڈسکلوز کیے ہیں آڈیٹر ول چیک کہ ٹھیک ہیں یا نہیں سو یہ ڈفرینٹ ایسرشنس تھیں جو کہ different classes of transaction and events کے لیول پر تھیں جو کہ یس اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر تھیں اور جو کہ ڈسکلوئر اینڈ پرزینٹیشن کے لیول پر تھے ان ڈفرینٹ کے بارے میں آڈیٹر ویریفکیشن اپروچ کے تحت سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر رہا ہوتا ہے جن سے کہ ریزنیبل ایشورینس ملتی ہے اور ان پر بیس کر کے وہ ایک کنکلوژ نکالتا ہے اور آڈیٹر رپورٹ ایشو کرتا ہے فالو کر رہے ہیں نا جی اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے کمپوننٹس کیا ہیں اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو اس اسٹیج پر دیا جانا ضروری ہے آلریڈی آئی نو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم انہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں موجود ایسرشنس کی بات کر رہے تھے جن کے بارے میں ویریفیکیشن اپروچ کے تحت اب آڈٹ کرنا ہے لہٰذا اس اسٹیج پر تھوڑا سا تارو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا دوبارہ سے دے دیا جانا چاہیے تو جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے کمپونیٹس میں سب سے پہلے شامل ہے بیلنس شیٹ پھر income statement next come statement of changes in equity پھر نیکسٹ کمپونیٹ ہے cash flow statement and finally notes to the accounts یہ ہم پہلے بھی ان کا تعارف حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں بس اس اسٹیج پر جسٹ آپ لوگوں کو جو ابھی بتائی گئیں کہ جی فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں جو ہوتی ہیں ڈفرینٹ اس پوائنٹ آف ویو سے دوبارہ سے ایک تعارف کروایا جا رہا ہے کہ جی یہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جن میں کہ ڈفرینٹ موجود ہیں بیلنس شیٹ میں اکاؤنٹ بیلنس موجود ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ کو کلاسز آف ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہیں کلاسیفکیشن آف ایکسپینس نظر آ رہے ہیں گینز اینڈ لاسز نظر آ رہے ہیں ریونیو نظر آ رہے ہیں آپ کو statement of changes in equity کے اندر اونرس ایکویٹی سے متعلق ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہیں کہ ریزروس کیسے کم یا زیادہ ہو رہے ہیں شیئر کیپٹل میں کس طرح کی موومنٹس ہیں کوئی رائٹس ایشو کیے کوئی بونس شیئر ایشو کیے یہ تمام چیزیں آپ کو different classes of transaction account balance کے لیول پر نظر آ رہی ہیں جو کہ ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہیں پلس آپ کو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کے اندر ڈسکلوجرس نظر آ رہے ہیں اور ان پر ہم نے ڈفرینٹ چونکہ ابھی پڑی ہیں اس تناظر میں اب ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا تعارف جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ balance sheet it shows financial position of the entity resources is equal to sources resources کیا ہے لائبلٹی اب یہ ریسورسز اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کنٹرول میں ہے اینٹی کے resources in control of the entity یار ایسٹس یہ دیکھ لیجیے ایسٹس ہیں اور یہ جو سورسز ہیں ان میں آپ یہ دیکھ لیجئے دو ہمارے پاس سورسز آف فائنینس ہوتے ہیں ایک ایکویٹی اور دوسری لائبلٹی سو so, وہ بچپن میں جو آپ نے اکویشن پڑھی تھی are equal to owners plus liability وہ والی بات ہے ریسورسز اینڈ سورسز اب بڑے ہو گئے نا الفاظ بھی وہ والے استعمال کرنے چاہیے ہمیں اور انکم اسٹیٹمنٹ اٹ شوز اس فائنینشیل پرفارمنس اب بھائی آڈیٹر نے یہی دیکھنا ہے نا کہ یہ جو فائنینشیل پوزیشن ہمیں بیلنس شیٹ کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے یہ جو فائنینشیل پرفارمنس انکم اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے یہ درست ہیں اور یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں جس میں کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی ہیں اور جس میں کہ statement of changes in equity بھی ہیں اور جس میں تمام ڈسکلوجرس ہیں نوٹس اکاؤنٹس میں اور پالیسیز وغیرہ بھی جو ہم نے ادھر ڈسکلوز کر دی ہیں یہ تمام کی تمام according to the requirements of the international financial reporting standard applicable over here and requirements of companies ordinance nineteen eighty four اور جتنی بھی ریگولیشنز اور لیجسلیشن اس سے متعلق ہیں ان سب کے مطابق یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں یہی تو آڈیٹر نے دیکھنا ہے پھر اس کے لیے پھر وہ ڈیپ ذرا جاتا ہے ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں ویریفیکیشن اپروچ کے تحت یہ تمام ایلیمنٹس جو میں نے آپ سے ذکر کیا assets liabilities equity gains losses یہ تمام آپ کو ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ملتے ہیں اب ذرا ویریفیکیشن اپروچ کے ریفرنس میں اس کی نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی سی ریویژن والی گفتگو ہو جائے کیونکہ ڈیٹیل سے ہم چند لیکچرز پیچھے یہ بات کر چکے ہیں لائک like, نیچر کی جب بات آتی ہے تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز ہیں اور دوسری نیچر اینالیٹیکل پروسیجر کی ہے ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ریفرنس میں ہم نے جب اکاؤنٹ بیلنس میں موجود ڈفرینٹ اسرشنس کے لیول پر ایگزٹینس ہے اس کے لیول پر جب ہم نے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے ہیں تو ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ذریعے سے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کریں گے ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیے اب ہم نے جب آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے ہیں تو ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ذریعے سے حاصل کریں گے ویریفیکیشن اپروچ اور پھر اینالیٹیکل پروسیجر ایک وائڈر سنیریو میں ایک اینالیس کرنے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈھیروں انفارمیشن ہے وہاں پر ہم نے اینالیس کرنا ہے پے رولس کا اینالیس کرنا ہے ہے امپلائیز ٹرن اوور کا کرنا ریسورسز یوٹیلائزیشن کا اینالیس کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں یعنی کہ ایسٹس ابھی آپ سے میں ذکر کر چکا پراپرلی یوٹیلائز ہو رہے ہیں پراپرلی ہمیں ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں یا نہیں تو وہاں پر انالیٹیکل پروسیجرز کی بات کرتے ہیں یاد رکھیے گا ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول میں بھی نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو پڑھا تھا اور سبسٹینٹو پروسیجر میں بھی ہم نے نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو پڑھ لیا ہوا پہلے سے اب جسٹ ایک آپ کو ریویو دے رہا ہوں ان چیزوں کا کہ سبسٹینٹو پروسیجرز یعنی کہ ویریفیکیشن اپروچ کی جب ہم بات کریں گے ہم اس میں موجود ڈفرینٹ اپروچ میں دو طرح کی اپروچ کی بات کرتے ہیں نیچر وائز ایک ٹیسٹ آف ڈیٹیل اور ایک اینالیٹیکل پروسیجرس کی اب نیچر کے بعد اگلی بات آتی ہے ٹائمنگ کی یعنی کہ ٹائمنگ آف سبسٹینٹو پروسیجرس اور ویریفیکیشن اپروچ کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ and substantive procedures are always more reliable year end کہ جو سال ختم ہونے کے بعد کے سبسٹینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں اصل میں ویریفیکیشن کرنی ہے نا اب وہ کچھ چیز تو سامنے آئے جس کو ویریفائی کرنا ہے as far as test of control are concerned وہ انٹرم ہوتے ہیں آپ ان کو دوران سال ٹیسٹ کر سکتے ہیں کنٹرولز کو لیکن جب ہم نے ویریفائی کرنے کی بات کرنی ہے تو ریکمینڈیڈ از دس کہ آپ ایئر اینڈ پر آ جاؤ تب آپ اس کو ویریفائی کرو لیکن بہرحال پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ڈیورنگ دا ایئر بھی ہم ویریفائی کر سکتے ہیں like provision for doubtful debt سے متعلق ہمیں وہ دوران سال میں کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں ان ٹیرم آڈٹ کے صورت میں لیکن بیسٹ از کہ آپ کو ویریفیکیشن اپروچ کے جو ریزلٹس بہتر ملیں گے وہ ایئر اینڈ پر آ کر ملیں گے لہذا as far as timing of verification approach is concern substantive procedures کی ٹائمنگ کی اگر بات کریں گے تو وہ ایئر اینڈ پر ہی آئے گی نیچر ہو گئی ٹائمنگ ہو گئی اب بات کرتے ہیں ایکسٹینٹ کی اور وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ greater the risk of material misstatement due to weakness in the system of internal control the greater would be the risk of material misstatement in the financial statement لہذا ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلس کی ایکسٹینٹ کو بڑھا دیں گے سمجھ آئی بات اگر انٹرنل کنٹرول کی ویکنیسز زیادہ ہیں تو فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں موجود اسرشنس کا بھی مسٹیٹ ہونا ان کی بھی مسٹیٹمنٹ کے چانسز کا ہونا زیادہ ہو جاتا ہے لہذا ایکسٹینٹ بڑھا دی جائے گی سبسٹینٹو پروسیجرس کے ہاں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول ویک نہیں ہے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز ٹھیک ٹھیک فالو کیے جا رہے ہیں اور کنٹرول آبجیکٹوس مکمل کے مکمل حاصل ہو رہے ہیں یہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے نتیجے میں حاصل ہونے والے آڈیٹ ایویڈنس پر بیس کر کے ہمارا کنکلوژ ہے تو ایسی صورت میں ہماری extent of verification approach of audit جو ہوگی وہ اسکویز کر جائے گی کم ہو جائے گی اب ہمیں پتا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہماری فلو کر رہی ہیں وہ ایک بڑے مضبوط کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ ٹرانزیکشن فلو کر رہی ہیں اکاؤنٹ بیلنس جو سامنے آ رہے ہیں وہ ایک مضبوط کنٹرول انوائرمنٹ کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں جو ڈسکلوئرس ہیں وہ ایک مضبوط کنٹرول انوائرمنٹ کے تحت جو ہماری اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہمیں ڈسکلوجرس کی فگرز مل رہی ہیں لہذا ہم کہتے ہیں اب اس کو اتنا زیادہ کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اتنی زیادہ بڑی مسٹیٹمنٹس نہیں ہوں گی ہاں کوئی مائنر مسٹیٹمنٹ ہو جائے تو خیر ہی ہوتی ہے وہ اتنا جہاں کیونکہ آڈیٹر نے مٹیریل مسٹیٹمنٹ کی بات کرنی ہے یہ مٹیریلی مسٹیٹڈ نہیں ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کوئی مٹیریل فراڈ اور ایرر نہیں یہاں پر ہمیں ایسا نظر آتا لہذا ایکسٹینٹ کا تعلق اس کا سبسٹینٹو پروسیجرز کی ایکسٹینٹ کا تعلق بہت زیادہ حد تک ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کنٹرول کے ٹیسٹ کے ساتھ اگر ٹیسٹ آف کنٹرول سے سیٹسفائی ہیں ان کے اگر آپ آڈٹ ایویڈینس ان سے جو آپ کو حاصل ہوئے آپ سیٹسفائی ہیں تو آپ پھر اگلے ایکسٹینٹ کا تعین کریں گے جی ایک یہ بریف سا اوور ویو تھا جس میں کہ بیشتر باتیں جو ہیں بلکہ تقریباً ساری کی ساری باتیں وہی ہیں جو کہ ہم پچھلے لیکچرز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں اور اب تو خیر سے یاد ہو چکی ہوئی ہیں اتنی مرتبہ ریپیٹ ہو گئی ہیں اب تو آڈٹ سے ڈر لگنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اب تو لگتا ہے کہ آڈٹ سے آسان کوئی سبجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے کچھ ایسا ہی ہے نا بڑی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو کہ ہم نے اکٹھا کیا تو آڈٹ سبجیکٹ بن گیا اب اسی طرح کی مزید کچھ مختصر سی باتیں ہوں گی ہمارے اگلے لیکچرز میں جس میں کہ ہم نے اب ان ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشن ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ویریفیکیشن اپروچ کیا ہے classes of transaction account balance کے لیول پر جو مختلف اسرشنز ہیں ان اسرشنز کے بارے میں ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں ٹھیک ہیں درست ہیں ان کے بارے میں آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ ان ساری باتوں کو سیکھ لیں گے فار ایگزامپل چلتے چلتے آپ کو میں جسٹ تھوڑا سا سمجھائی دیتا ہوں کہ ہم نے نیکسٹ لیکچر میں کیا کرنا ہے انوینٹری ہے اب ٹیسٹ آف کنٹرول تو کر چکے ہم انوینٹری پر ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ کنٹرول پروسیجر جو ہیں ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اب اس کو جب ہم نے ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں لے کر جانا ہے تو وہاں پر ہم اس کی جو پیریوڈک سسٹم کے تحت انوینٹری مینٹیننس کی باتیں ہیں اور جو پرچل سسٹم کے تحت انوینٹری مینٹیننس کی باتیں ہیں اور جو پھر انوینٹری پر ڈفرینٹ ویلویشن میتھڈز لگتے ہیں اس کی کاسٹ ڈیٹرمن کرنے کے لیے وہ فائیو میتھڈ ہے ویٹڈ ایوریج میتھڈ ہے ان ساری باتوں سے متعلق اور پھر اس کی کیلکولیشن اور اس کی کوانٹیٹی کی ویریفیکیشن اور پھر اس کی پراپر پلیسنگ اس کی لوکیشن پر اس کے ایشو ہونے کے لیے جن ڈاکیومنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے ان ڈاکیومینٹس کی اپنی پراپر حفاظت کہ وہ ڈاکیومینٹس مس یوز نہ ہوں اور پھر ان کی کیلکولیشنس کی ویریفیکیشنس کے ٹھیک ٹھیک کیلکولیٹ ہو رہی ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں آ جاتی ہیں ان کے کٹ آف پروسیجرس کہ وہ جو ڈاکومینٹس یوز ہو رہے ہیں جو کہ سیکوینشلی پری نمبرڈ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ڈاکومینٹس جو ہیں وہ اس ڈیٹ تک کٹ آف ہو گئے اور ان سے اگلے لائک like جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرانزیکشنز جو ہیں اسی پیریڈ سے متعلق ہیں جو کہ اس پیریڈ میں ریکارڈ کی گئیں اگلے پیریڈ سے متعلق کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہیں جو اس میں ریکارڈ کی گئیں اس کو کٹ آف کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ ایک ایسرشن تھی کہ کٹ آف کی ایک ایسرشن ہوتی ہے اس کو اب ہم نے ویریفائی کرنا کہ واقعی یہ کٹ آف کی اسرشن جو ہے پوری ہو رہی ہے سو so, یہ ڈفرینٹ پھر اس کے ڈسکلوئرس کے لیول پر کے انوینٹری کے جو ڈسکلوئرس ہیں آئی اے ایس ٹو کے مطابق وہ تمام ڈسکلوئرس جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں سو so, یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں پھر ایون اینالیٹیکل پروسیجر بھی ہم یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں جس میں انوینٹری ٹرن اوور ریشو بھی آ جاتی ہے اسٹاک ہولڈنگ پیریڈ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ تمام چیزیں جو ہے آڈیٹر پھر ویریفائی کرتا ہے انوینٹری کے لیول پر آپ نے دیکھا یہ تمام آسپیکٹس جو ہیں ان آسپیکٹس کے ساتھ ٹیسٹ آف کنٹرول میں ہم نے نہیں کیا تھا کام ہاں ڈیٹیل جب ہم نے جانا ہے ویریفیکیشن اپروچ کے تحت تو تب ہم یہ تمام کے تمام کام دیکھیں گے اب ڈیٹیلڈ ہم کب جاتے ہیں جب ہم بہت زیادہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتے اس کنٹرول انوائرمنٹ سے کچھ سمجھ آ گئی یہ ہیں وہ باتیں جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمارے نیکسٹ لیکچر سے آن ورڈ چلیں گے یہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈیٹ کیا ہوگی بس جی اتنا ہی تھا ہمارے آج کے اس متعلق ان شاء اللہ تعالیٰ اب ویریفیکیشن اپروچ کے تحت ہم آڈٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر سے آنورڈس مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ